عمر بن قصہ وہ محمد بن قیس نے ابو سرما سے انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپا رکھی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا فرما دے جو گناہ کریں پھر اللہ سے توبہ کریں اور وہ ان کی مغفرت فرما دے صحیح مسلم حدیث نمبر 6963